السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر ون تھری ون ون طلاق یہ سخت ناپسندیدہ کام ہے اس طلاق پر میں کچھ دو چار حدیثیں ایک دو دن میں بیان کروں گا دھیان سے سنیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال اور جائز چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ مبغوث طلاق ہے یہ حدیث ابو یہ حدیث ابو داود میں ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے معاد اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر کوئی چیز ایسی پیدا نہیں کی جو غلاموں اور باندیوں کو آزاد کرنے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ ہو اور روئے زمین پر کوئی چیز ایسی پیدا نہیں کی جو طلاق دینے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو مبغوض اور ناپسندیدہ ہو یہ حدیث یہ حدیث دار قطنی میں ہے حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر سے کسی سخت تکلیف کے بغیر طلاق کا مطالبہ کرے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے یہ حدیث مسند احمد جامع ترمیزی سنن ابو داود سنن ابن ماجہ اور مسند دارمی میں یہ حدیث موجود ہے اب تھوڑے سے تشریح سن لیجئے اس حدیث سے معلوم اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کسی عورت کو کسی مرد کے ساتھ رہنے میں واقعی زیادہ تکلیف ہو اور وہ طلاق طلب کرے تو اس کے لیے یہ وعید نہیں ہے ہاں اگر بغیر کسی بڑی تکلیف اور مجبوری کے طلاق طلاق چاہے گی تو اس عورت کے لیے سخت محرومی اور گناہ کی بات ہوگی بعض عورتیں جو ہے شوہروں سے بہت پریشان رہتی ہیں کہ وہ نان نفقہ بھی نہیں دیتے دھیان بھی نہیں دیتے خرچہ بھی نہیں دیتے اور جو ہے وہ اپنا مست رہتے ہیں اپنی زندگی میں یا ان کو بہت بلا وجہ بہت مارتے رہتے ہیں یہ عورت تنگ آ جاتی ہے کہ میں کیسے زندگی گزاروں اس آدمی کے ساتھ یعنی انہیں پیار ملتا ہی نہیں ہے بہت مجبور ہے ہر طور طریقے سے مجبور ہو گئی تو اس کے لیے یہ وعید نہیں ہے لیکن خام خواہ بعض عورتیں جو ہوتی ہیں وہ ان کو جو ہے نئی نئی سوچتی ہے وہ خواہ شوہر سے طلاق مانگے کہ بھائی تیرے ساتھ میں نہیں رہ سکتی وغیرہ وغیرہ تو یہ مناسب نہیں ہے سخت وعید ہے اس عورت کے لیے جو بغیر کسی بڑی تکلیف کے یہ میرا جملہ یاد رکھنا بغیر کسی بڑی تکلیف اور مجبوری کے طلاق چاہے تو یہ اس کے لیے سخت محرومی اور گناہ کی بات ہوگی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میاں بیو میں آپس کے ساتھ خوب محبت عطا فرمائے اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ یا رب لک حمد کما یم بغی لال وجہ کا و عظیم یہ جملہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے فرشتے بھی اس کا ثواب لکھتے ہوئے تھک جاتے ہیں یہ حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کا ثواب میں دوں گا اللہ تعالیٰ ہمارے اس پڑھنے کو اور اس سبق کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور میاں بھی میں آپس میں خوب محبت اللہ تعالیٰ دے عافیت کے ساتھ آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین